عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن اسلامی لشکر کی مٹ بھیڑ رومیوں سے ہوئی تو وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے سالار فوج حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خالد بن ولید تھے پھر گھوڑے کو دشمنوں نے پکڑ لیا لیکن جب انہیں شکست ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھوڑا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کا کوئی مال کسی دشمن حربی کافر کے حوالے پڑ جائے تو فتح اسلام کے بعد وہ مال اس کے اصلی مالک مسلمان ہی کو ملے گا وہ اموال غنیمت میں داخل نہ کیا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار انہتر